محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں یہ روایت نمبر دو سو سولہ ابن ابیادی نے اپنی کتاب سے بیان کی اور مندرجہ ذیل روایت یعنی دو سو سترہ اپنے حفظ سے بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاظہ آتا تھا تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے جب یہ خون آئے تو نماز سے رک جاؤ اور جب دوسرا خون آئے تو ہر نماز کے لیے وضو کرو اور نماز پڑھو امام ابو عبد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو بہت سے راویوں نے بیان کیا ہے لیکن کسی نے وہ الفاظ ذکر نہیں کیے جو ابن ابی عادی نے ذکر کیے ہیں واللہ تعالی اعلم سنن نسائی حدیث نمبر دو سو سترہ